الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واختدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا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 خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المغاب نزلا بما كانوا يعملون اہل ایمان کی کروٹیں جس طرح سے الگ ہوتی رہتی ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو اس کے عذاب کے خوف سے اور اس کی رحمت کے لالچ میں ستون اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کوئی جی نہیں جانتا معی الحمد قرت آئین ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہیں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھکائی گئی ہے جزام بنا کانو یا منون جو عمل کرتے ہیں اس کے سبب سے ان کے لیے یہ جزا ہے رب شرح سبری رخ رت رتن لسانی رحو کوری اللہ من بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما رب کا بك من الشياطين بك رب وعن رضي الله الله الله تعالى عنه قال قال رسول صلى عليه وسلم من من قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه حضرت ابو ملان محر لاتی اجت ملاح سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے و ثواب لینے کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضع وصلى قبلت صلاته رواه البخاري حضرت عبادہ بن سالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو اٹھے جاگے اور اس کی زبان پر یہ کلمے ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا وہ اکیلا ہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہر من تو لہ الحمد بادشاہی اسی کی ہے ہر قسم کی حمد کا وہی حقدار ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہوں الحمد للہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا کوئی بھی کام کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر میسر نہیں آ سکتی یہ کرنے پڑنے کے بعد یہ کہے اللہ لی اے اللہ مجھے معاف کر دے یا کوئی بھی دعا کرے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے اور وضو کر لے کچھ کھڑا ہو وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے ہر قسم کی حمد و صنعت اللہ وحدہ شریف کے لیے جو اکیلا ہی تمام حمد و صناح تاریخوں بڑائیوں کبریائیوں عظمتوں کا حقدار ہے و سلام سید نام سید المدین امام المبر مدلیم شفیع المزین سید نام سید آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین معروف کام ایسے بتائے ہیں رمضان المبارک سے متعلق ہے جن کے کرنے سے ایک بہت بڑی خوشخبری میسر آتی ہے اگر ہمیں اپنی زندگی اور اپنے امان کا احساس ہو تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اب حرام ساما رمدانہ الحما تقدم رسر الگ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے اگلے سوال دینے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے اجو ثواب دینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے اللہ کے مین اس کے سارے پچھلے گنا معاف دیتے ہیں دوسری حدیث میں ہمارا من کام رمضان تین تقدم عید جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ سے عزی ثواب دینے کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے رمضان کی راتوں میں نسل نماز پڑھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں من امن واحتسابا غفر میں ما تقدم من ذنبه جو شخص ليلة قدر میں قیام کرے رات کو نوافل پڑھے نسل نماز پڑھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پچھلے گناہوں کی معافی کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن ایک بات مت بھولے شاید اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہوگی کہ یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں گناہ معاف ہونے کی گرو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں روزے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز تحدت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں للت القدر کے قیام سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ سارے سبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جو سوچ سمجھ کیے جاتے ہیں منصوبے بنا کے جو برائیاں کی جاتی ہیں غیر و فکر کر کے کئی کئی دن بندہ سوچتا رہتا ہے گناہ کرنے کے بارے میں اور پتہ بھی ہے اللہ اس کے رسول نے بتایا بھی ہے ان کی سنجینی کے بارے میں اور بندہ بس بھی نہیں ہوتا وہ گناہ جیسے سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں ویسے ہی سوچ سمجھ کر توبہ کی جائے تو معاف ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے حدیث رسول میں بھی ہے ان پجتم کمائے روا تم ہونا انہوں گپ رن تم اگر تم کبھی گناہوں سے اجتناب کرتے رہو تو سگیرہ گنا ہمارے سگیرہ گنا ہمارے ہاں معاف کیے ہوئے ہیں ان پر ہمارے ہاں پردہ ڈالا ہوا ان پچتن کمائے رماً ہونا انہ گپ رن کم اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹے موٹے گناہ جو بے بسی میں سرجن ہو جاتے ہیں اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے یہ خوش ہے کہ یہ معاف کر دی ہے حدیث میں بھی آتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے اور بہت سارے عوام کے ذریعے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے مجھ کو نہ جب تک انسان قبائل سے بچتا رہے لیکن روزہ اور نماز حقیقی روزہ اور حقیقی نماز ہر حقیقی روزہ اور ہر سچی نماز توبہ پر مشتمل ہوتی ہے توبہ پر مشتمل ہوتی ہے کوئی بندہ سچے دل سے اور صحیح معنی میں نماز پڑھے سچے دل سے صحیح معنی میں روزہ رکھے تو اس کا ہر روزہ اور اس کی ہر نماز توبہ پر مشتمل ہوتی ہے کوئی ایسی نماز جس میں توبہ نہ ہو وہ نماز نہ ہو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم توبہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا دعا ہے یہ سید استفار سے ملتی جلتی دعا ہے اس میں توبہ کی ساری شرطیں موجود ہیں ماں سرائے حقوق العباد کے جو انسان کے ذمہ باقی ہو وہ ادا وہ ادا کر دیے جائے تو اس سے بہتر توبہ کی کوئی دعا نہیں رب جعلی نصیب الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اصر لی ولی والی گئی ولی المومنین یوم یقوم الحساب ہر دن میں کتنی نمازیں آتی ہیں بے دھیانی میں بغیر غور کیے کے بغیر سوچے سمجھے کے آرام سے نماز پڑھی جائے آرام سے وضو کیا جائے اس سے بھی بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر ایک نماز پڑھ لی جائے ایک سجدہ کر لیا جائے تو ایک چلتا کر دیکھیے بھر کو جناب دھونے کے لیے کافی اللہ عمر ربنا رب اللہ کا اللہ صبح اللہ عمر ربنا رب حملے کا اللہ عمر اللہ تعریف کا اقرار کرتا ہوں صبح اللہ ربنا رب حمل اللہ تری حمد و سلام میں مشغول ہوں اللہ تیرے سامنے میں چلتا ہوں تیرے سامنے پریشانی رکھتی ہے اللہ عمر یا اللہ اپنے سلام کا اعتراف ہے تو ہے بات کر یہی ہے یہی توبہ ہے تو کوئی نماز کوئی روزہ کوئی نماز کی رقص نماز کا کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوتا جو شعور کے ساتھ جانبداری کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر کیا جائے بندے کے دوسرے سارے گنا واقع ہو سویرہ بھی کبیرہ بھی وہ بات جو میں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بے دھونی میں جو کچھ ہوتا ہے لاپرواہی میں جو کچھ ہوتا ہے سویرا تو اس سے معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہوتے بھی بے پرواہی اور لاپرواہی میں اور کبیرہ پرو سے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کر ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے سجدے کیے گئے سوچ سمجھ کے نمازیں پڑی گئے تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے لیکن بندے کا ارادہ تو ہو بندے کی خواہش تو ہو بندے کی تمنا تو ہو بندے کا احساس تو ہو کہ میرے پرور نگاہ سے جا کے کل ملنا ہے اللہ کی حضور حاضری دینی ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے کس منہ سے اللہ میرے دل کے سامنے ہوگا میرے ساتھ اس رشتے بڑے بڑے میں لے کے کھڑے ہو اس میں میری کرتوتے اور میرے پاپ لکھے ہوئے ہوں کس منہ سے بربر دلاس میں بندے کو ہوش بندے کو سمجھ ہو بندے کو احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے لیے ایک پاکیزہ وجود چاہیے ایک صاف ستھرا انسان چاہیے ایک ستھرا دماغ چاہیے ایک ستھرا دل چاہیے صاف نگاہیں چاہیے ہماری نگاہیں کو نماز میں بھی نہیں دیکھتے ہم تو اتنے بے وقوف اور اتنے بے وقوف اور اتنے احمد ہیں کہ رکو جاتے ہوئے سجے ہوئے کرتے ہوئے کپڑے سنبھالتے رہتے ہیں کہیں استری میں ٹوٹ جائے کہاں پر کی ہزار اور کہاں ہمارے کپڑوں کی استری کیا ہماری نمازیں رکھتے کیسی نمازیں ہیں ہماری دیکھتے نہیں ہو دیکھتے نہیں ہو ہم سب اس مصیبت اور مرض میں مبتلا ہے اور یہ بہت بدترین بیماری ہے پیدا کرتے ہوئے کپڑے کا دھیان رکھتے ہیں چلو تو پروت کا دھیان نہیں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہو یہاں تو فوجیں پرے ہو رہی ہو تو کسی کو خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے تو خجلی کرنے تو سلا مل جاتی ہے سروتگار کے سامنے کھڑا بندہ اپنے کپڑوں کی استعمال کا خیال رکھے کیسی اس نمازوں سے کیا بات ہوگا ان نمازوں سے کیا موضوع ہوگا نماز میں تو ہی شہر ہونی چاہیے ایک اپنی کرتوتوں اور اپنے گروہوں کی شریر فریش ایک سروگار کی رحمت اس کا جلال اس کا خوف اس کی عظمت اس کی رحمت کا تصور یہ دو باتیں ہو دیکھا خاص ہوگا اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے اپنے گروہوں کا احساس نہیں ہے برتری کا احساس ہے تو حضرت نواز کا کا کوئی فائدہ نہیں اگر پروردگار کی حضمت اس کے جلال اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی رحمت اور اس کی بخش اور اس کی مذہبت اور اس کے عذاب کا احساس نہیں ہے تو سب نماز میں کیا رکھا یہ نماز سے کیا میسر ہے اس لیے تو روزے کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا اللہ کے حضور حاضری اللہ کے حضور حاضری بندے کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا شرم ہے اللہ کے حضور حاضری بندے کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا مکان ہے سب سے بڑا منزلت ہے سب سے بڑی عزت ہے انسان کی اس سے بڑی عزت انسان کو اس دنیا میں کہیں حاصل نہیں سب سے بڑی عزت انسان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے رکھی ہمیں تو الٹا احساس ہے نا جب نماز پڑھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا سنوارتے ہیں ہمارے اور میرے بھائی یہ دنیا میں بڑے کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ہم بھی ایک ہیں یہ تو اس کی مہربانی ہے اس کی مہربانی ہے جیسے اس نے ہمیں اصل مخلوقات اور اشرف المخلوقات کرا دے رکھا ہے مطلب کیا ہے کیونکہ جی پروردگار کی سسٹم میں مشہور ہے اور سمندروں کے اندر مچھلی اللہ رب العزت کی صلاحی کر رہی ہیں ریت کے ذریعے پروردگار کی ہمدر سناؤں میں مشغول ہے پتھر اللہ تعالیٰ کی ہمدر سناؤں میں مشغول ہے یہ سورج اللہ کے سامنے اپنی حضرت جلال کے باوجود اپنی بڑائی کے باوجود اللہ کے سامنے روز سجدہ کرتا ہے کیا اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے کیا زمین ہے کیا آسمان ہے کیا زمین آسمانوں کے اندر فرش ہے تم میں شہر میں کائنات کی کائلا ہے ہر ایک اللہ العزت کے سامنے سجدہ کرنے میں تو تیار ہیں دیواروں کے سائے اللہ کے سجدے کرتے ہیں کے پتے اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرتے ہیں ہماری تصویرات کی کیا حیثیت ہے یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کی سارے کائنات میں سے سب سے زیادہ پسند اس بات کو کیا ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی میرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ سی بات اس نے پسند لیکن اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے پسند کر لیا اسی لیے سب سے اچھی آواز دی سب سے اچھی سوچ دی سب سے زیادہ عقل دی سب سے زیادہ شعور دیا کہ شعوری طور پر سمجھ سوچ کر رشتوں کی تو غذا ہے ان کی تو مجبوری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اور بندے کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے جو اختیار کے باوجود ساری دنیا کو چھوڑ کر پروتگار کے سامنے آ کے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے بندہ سب سے زیادہ عظیم اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دربار میں سجے بڑا ہوا اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے یہ آپ نے سنایا تو کوشش کرو دعا کی کوشش کرو جو مانگنا ہے مانگو اگر کوئی شخص سخنا اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا چاہتا ہے اس وقت لے جب کوئی نہیں جانتا ہو کہ اللہ سے مل رہا اکیلے دنیا میں سب سے گہرے اور سب سے قریبی مالک خالق دوست والی وارث اس کے ساتھ جب بندے کی اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا اس وقت اللہ سے مانگے مانگنے ہم جب بات کوشش کرتے ہیں احتیاط کرنے کی اللہ پر دباؤ ڈالنے کی کہ زیادہ ملتے دعا کریں گے تو زیادہ پورے ہوگی وہی بات فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جو سجدے میں ہوتا ہے اور سجدے میں امام الانبیاء نے فرمایا کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ سے فی اللہ زیادہ دے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس کا مفاد بھی یہی امام الانبیاء نے اللہ اللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوشش کریں تو چار دن میں یہاں پہنچ جائیں گے کوشش کی بات ہے سر کوشش کی بات ہے کہ بندے کی آنکھ کھلے جب بھی آنکھ کھلے زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جب بھی آنکھ کھلے لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو جائے یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے امام لمبیا نے فرمایا یہ چکتی آنکھ کھلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ وقت ہوں لا شریق الہ لہ الملک و لہ الحمد و لہ علا کل شہر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله یہ کلمے ہوتی ہیں کتنی دیر لگتی ہے کتنی دیر لگتی ہے ان میں یہ سمجھ اس کی زبان دے ہو یہ کرنے کہنے کے بعد کہ اللہ اللہ پھر لی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اور دعا اس کو جی غلط کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے یہ خبر کس نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ ذات ہے وہ شخصیت ہے جس سے زندگی میں کبھی کوئی غلط اور جھوٹی خبر نہیں ساری ہوتی خبر اور اپنے پاس سے کوئی خبر نہیں دیتے ساری خبریں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ نے فرما دیا ہے محمد میرے بندوں کو بتا دے یہ کرو گے تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو سناتے ہوں اگر اٹھ کھڑا ہو رجوع کر لے نماز بھی پڑھ لے تو نہ کہتے ہیں نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے ہم تو جان چھڑا کے سوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتی ہے رات کے جس حصے میں چاہے آپ آپ کو سیاح ہوا دیکھنا چاہے تو سیا ہوا دیکھ لیں گے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے جائیں ساری رات یہی کام کرتے رہتے اٹھتے بھی کرتے نماز پڑھتے سو جاتے پھر جاگا پھر نماز پڑھتے پھر پھر پھر سو جاگا نماز پڑھتے یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے یہ تیاری ہے پورے سے ملنے کی جتنا کسی کو ملنے کا زیادہ شوق ہے اتنی ہی زیادہ تیاری کرے جتنا کسی کو ملنے کا زیادہ شوق ہے اتنی بھی زیادہ تیاری کریں سب سے زیادہ شوق ملنے کا امام الانبیاء کو تھا آپ نے سب سے زیادہ تیاری اسی لیے تو یہی تو نماز ہے یہی تو نماز ہے یہ ساری دنیا سے الگ تھرک ہے ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اللہ کا خاص خاص اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا گھر تل گرو کی شن تیرا قرآن حضرت ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما جب نا فلطے مقام کردو کا مقامم مسمودہ الحمد صلی اللہ وسلم الصلاة الشمس غسق الليل سوری ڈھلنے سے لے کر رات کی صحیح عروج ہونے تک نماز پڑھا کر اس میں زور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے کی نماز ہے آن الفجر اور نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کیا کر ان آن الفجر کان شہرا بندے آئے نہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے کے قطار اندر قطار اترتے ہیں تیرا قرآن سننے کے لیے ومن اللیل اللہ بھی یہ تو پانچ ہو گئی چھٹی ایک اور ہے جو مت محمدیہ کو خاص طور پر ملی ہے ومن اللہ فتحجت بھی رات کو گہری نیند میں سویا کر رات کو جب جاگ ہے تو کھڑا ہوا کر فتحجت بھی پروردگار کے لیے نماز تحجد ادا کیا کر لا اللہ تعالیٰ وہ تیری ملاقات اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری ملاقات شیڈول کے مطابق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک خاص ملاقات نصیب فرما رکھی ہے یہ زیادتی ملاقات کی یہ زائد ملاقات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اور انعام ہے کہ اس ملاقات سے کیا نکلے گا اس ملاقات کا کیا نتیجہ ہوگا اس ملاق کا کیا نتیجہ ہوگا اللہ کے دربار میں حامیوں کا کیا نتیجہ ہوگا ایسا یہ بادشاہ کا ربو کا مقام مخلوط ہو سکتا ہے تیرا تجھے مقام مخلوط کو کھڑا کر دے یہ مقامی کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مقام مخلوط ایک مقام ہے پوری دنیا میں اور میرے ساتھ اسلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اس مقام پر صرف ایک آدمی کو کھڑا کیا گیا یہ مقام صرف ایک آدمی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں گا مجھے ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کو ملے گا ایک ہی بندہ کوئی شریف نہیں ہے آپ کے ساتھ یہی صبح سے کمرہ ہے یہی مقام محمود ہے یہی لمبیا کے ہاتھ میں لڑا الحمد ہوگا ساری امتیں تڑپ رہی ہوں گی اللہ کے دربار میں کوئی جا کے ہماری بات کہہ دے امام الانبیاء کے سوا کسی میں ہمت ہوگی امبیا بھی جواب دے جائیں گے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ اعزاز دسے گا کیا مقام محمود میں اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے انسانوں کی سفارش کریں گے اللہ رب العزت اور یہ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے نماز تحجد کے ساتھ ذکر کیا نماز تحجد کے ساتھ ذکر کیا ابو کا مقام الخلوگا اسی لیے صحیح بخاری میں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے جو شخص اذان سنتا ہے اذان سننے کے بعد کلمہ شہاد کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اللہ جیسے کہ دعا پڑتا ہے اس دعا میں ہمارے گنیشت کی رفائی کا قرار بھی ہے اسلام اور دین کا قرار بھی ہے بہت کچھ ہے اس دعا کے اندر اس دعا کی وجہ کے لیے بڑا چاہیے یہ اس وقت نہیں اور اس دعا کا ایک حصہ کیا ہے بات سو مقام المحمود ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلے بڑھتے ہیں یہ تیرے برگزیدہ نبی ہے اس کے لیے ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں آتے محمد علیہ رفیل طلحہ اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ بھی عطا فرما دے مقام فضیلت بھی عطا فرما دے اور مقام محمود بھی عطا فرما دے ایک ہی کے سارے نام ایک ہی مقام کے سارے نام الانبیاء المبیا حل حلت میرے شفاعتی یاد آتی جس نے میرے لیے دعا کی چانک کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہے میں ضرور اس کی شفاعت کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زندگی بھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتا رہے اللہ امام الانبیاء کو مقام محمود عطا فرما دینا نہیں امام الانبیاء کو مقام محمود ملے تو الانبیاء لندیاں تو بھول جائیں گے کیسے ہوتے سیدھی سی بات ہم آپ کے لیے نہیں کرتے اپنے لیے نہیں کرتے ہیں دروسی پڑھتے ہیں امام الانبیاء کا تو نام ہے سب کچھ اپنے لیے امام الانبیاء کو جب بھی عزت حاصل ہوئی جب بھی عزت حاصل ہوگی جو بھی مقام ملا جو بھی مقام ملے گا آپ اس مقام میں اپنی امت کو ضرور حصے دار بنایا دین کے پور عزت والا ہے کوئی ایک بات دین کی ایسی نہیں ہے جو امام الانبیاء نے اپنے لیے رکھ لی ہو جو امام الانبیاء نے اپنے خاندان کے لیے رکھ لی ہو ساری عزتوں نے نشان امت کے لیے قربان کر دی ہے سب کچھ امت کے لیے ہے اور جب بھی کوئی عزت والا مقام ملے گا امام الانبیاء اپنی امت کے سب لوگوں کو یاد رکھیں گے یہی امید ہے ہمیں یہی یقین ہے ہمیں اسی یقین کے ساتھ ہم دروس بھی پڑھتے ہیں اور دروس بھی جو ہے جو اللہ رسول نے سکھایا یہ نماز نماز نہیں ہے نماز کو میں بوجھ سمجھا ہوا ہے نماز اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے شرط ہے اللہ بندے کو ملاقات کا موقع ایسا سمجھا ہے دیکھتے نہیں ہیں جس نماز کی چار رکھتے ہیں اس کی پانچ پڑھو گے تو ہوتی نہیں ہے حاضری ہے اور حاضری کا ایک طریقہ ہے ایک وقت ہے ایک طریقہ ہے اس کے مقام کرو گے تو حاضری ہے جب اس طریقے سے نکلو گے تو دکھات دیے گا جو کرنا ہے وہی کرو گے جو بھی بجائے سو سے دیکھا میرے سمجھ کر کے اس میں زیادہ اظہار ہے اپنی حاضری کا کرواز نہیں ہوگی یہ حاضری کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے جس طرح ملی ہے اسی طرح حاضری دینی پڑے گی جس طریقے سے ہاں، اجازت ملی ہے اسی طریقے سے حاضری کی اجازت جس طریقے سے ملی ہے اسی طریقے سے حاضری دینی ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو اس نے ہمیں مقررہ حاضری سے زیادہ حاضری کی گنجائش بھی دے رکھی ہے اور وہ یہ نہیں ہے کہ کام گزارا کرنے کے لیے ہر نماز کے آگے پیچھے اپنی طرف سے کوئی رکاتے لگا لو نہیں اگر اگر ہوش ہے اگر سوچ ہے اگر شرور ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو حاضری مقرر کر رہے ہیں اسی طرح رہے گی وہی حاضری کے لیے نیا طریقہ ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے بتایا ہوا ہے اور وہ ہے من کام تقدم من لگواتی اندازہ کریں آپ ہماری بات تو ہماری بات اور ایسے علاقوں کا گزاروں کی عبادتوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں گے ہماری باتوں میں کیا رکھا ہے اور ہم اس سے بھی دوڑتے ہیں بات نواز صاحب ہے کرام آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے اگلے دن سے یہی ہوا تیسرے دن سے یہی ہوا پسند آیا جماعت ایسی اکٹھی ہو گئی کہ صحابہ اکرام کرام کو خوف ہوا کیا نماز اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ شاید ساری کھانے کا وقت بھی نہ ملے انہوں نے نماز کو پڑھا دیا فرما دیا کہ آج کے بعد یہ جماعت نہیں ہوگی میرے پروردگار کو یہ منظر اتنا اچھا لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ پسند کر کے ایسے سردی نہ کر دے پھر تم پڑھ نہ سکو یہ اصل نماز تو یہ اور ہم نے ہلا جلا کے اس کو کیا کر لیا ہے اور رکھتے ہیں اللہ راضی کرنے کے لیے گائے پڑھ لیتا ہے ساری رات سویا رہتا ہے اللہ رب ساری رات کے جواب لکھ لیتے ہیں اس کے لیے لیکن یہ حاضری کا شوق اپنی جگہ تو یہ اتنی عظیم شان نماز ہے جس کے لیے نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کر لے سارے سال کی نماز ہے ہم نے اس کو رمضان کے ساتھ خاص کیا رمضان میں ہر عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ہر رسی کا مقام بڑھ جاتا ہے اس نماز کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے ویسے یہ نماز پورے سال میں وہی حیثیت آتی ہے اور کوئی شخص اگر کوئی بڑے سے بڑا کام کرنا چاہتا ہے بڑی سے بڑی نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نماز اور رات کے قیام سے بڑھ کر کوئی نہیں اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نظم کلیلہ کچھ کلیلہ علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان کا کونم ستیلا انہیا شدیلا ان النهار صبحا طویلا اے اونی اور لیٹنے والے ذرا اٹھ قل الہ الا قلیلا کب تک ڈر کے سوئے رہو گے تب تب تک اور نہیں لے کر لیتے رہو گے تمہیں تو بہت بڑا کام کرنا ہے پوری دنیا کو گمراہی سے نکالنا ہے اس کے لیے راستہ کون سا ہے طریقہ کون سا ہے ہمت کہاں سے آئے گی ضرورت کہاں سے آئے گی پورے سرحدی خوراش خوراک کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے ابو جال سے متھا لگانا ہے رسم اور شہبا سے متھا لگانا ہے اس کے لیے تیاری کر تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے تم اللہ کلیلہ رات کو اللہ کے دربار میں قیام کیا گیا تھوڑا سا سو لیا کر یہ شاہ کشمیر ہو کلیلا جسے رات کھو لیا کر جسے رات چار لیا کر جس رات سے کم امیش کر لیا کر اور پھر آنے ہی حرت تل قرآن ترتیلا اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر لفظ ضرور کر کے اللہ کا قرآن تلاوت کیا کر ان سنم کی آنے کا کالم ستیلا ہم تجھے دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی دینے والے ہیں نبوت و رسالت اور نبوت و رسالت لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری کیسے ادا ہو سکتی ہے رات کو قیام کرنے کے بعد یہ قیام ایک ایسی شہر ہے بڑے بڑے قسم مسائل جو ہے اس سے حل ہو جاتے ہیں پہلے اللہ کہنے میں تم سب قتم رب کہنا کہنا لی دام واجن مسما حس میرا مایا پورن سب بہن دے رب کا قبل تنوع عشن سے قبل غروب ہے ومن آنا اللہ لی فسب واترا فنہار اللہ اللہ کا تروا یہ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے دنیا بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقریر نہ ہوتی جیسے اللہ نے کیا ہوا ہے ویسے ہی ہو کے رہنا ہے کافروں کو ٹیسٹ تیس کر کے رکھ دیتا اللہ تعالیٰ سیکنڈوں کے اندر یہ تو اللہ نے امتحان لیا ہے اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہوا ہے ہمیں تو بڑا خوف ہوتا ہے اس بات سے کہ آگے لگائی جا رہی ہے چمڑیاں پھیری جا رہی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ حقیقت قائم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کم کے دن کی چمڑیاں لاکھوں نہیں کروڑوں بار گھیرنی ہے کروڑوں بار ان کے جسموں کو آگ میں جلانا ہے اس لیے حجتیں قائم کی جا رہی ہیں ڈرنے اور خوف آنے کی بات نہیں ہے دنیا اور آخر کو ملا کے دیکھو تو بات سمجھ آئے گی اکیلی دنیا کو دیکھو گے تو ناکام سمجھو گے اپنے آپ کو دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا ہمارے نصیب بہت اچھے ہیں فرس علامہ رہ یا کولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بڑی کرتے ہیں بڑی تہلی جہی باتیں کرتے ہیں فرسٹ علامہ رہ یا کولو صبر کر سب کام تھی کا کب لگوا جو اپنے پرور کے گاڑ کی تصویر بیان کیا کر نماز پڑھا کر سورج چھپنے سے پہلے بھی سورج چھپنے کے بعد بھی سو سورج شروع ہونے سے پہلے بھی آنا سب اور رات کی گڑیوں اللہ رات کی گڑیوں میں بھی اللہ نے مجھے ہوتی ہے اس کیا یہ ہمارے بھائی اللہ کا ترا یہ طریقہ ہے تو راضی ہو جائے گا پروردگار کی طرف سے نعمتوں پر راضی ہو جائے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو ان المتقین جنات ما ما آتاهم ربهم قبل من ومن رفی الحمد حق توحید ایک آئینہ ہے دین ایک آئینہ ہے قرآن ایک آئینہ ہے اسلام ایک شیشہ ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس شیشے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم اس شیشے میں لوگوں کے عجوب تلاش کرتے ہیں یہ شیشہ اور یہ آئینہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم اس میں کیسے نظر آتے ہیں جو نشے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ہے تکوا کے کھینچے ہیں ان نشینے میں ہم سے رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے اہل تقوا کی صفات میں ان کی جنات نلمت اللہ والے لوگ قیامت کے دن بازات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخری آتا ہوں رب اللہ دینے والا ہوگا یہ لینے والے ہوں گے ان قانون قبل والی کا مستین دنیا کے اندر یہ احسان کی زندگی بسر کیا کرتے تھے احسان کی زندگی کیا ہوتی ہے قانون ما جاؤں راتوں کو سویا کم کرتے تھے جاگا زیادہ کرتے تھے بل اتھار ہم یکسر روم سر حکومت چھوڑ کر اللہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے وسیع ہمارے حق کو لیول محروم اور دنوں کا یہ حال تھا کہ مانگنے والوں کو بھی ملتا تھا جو نہیں مانگتے تھے ان کو بھی ملتا تھا ان کے ہاتھ سے وسینو ترین الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ کے دربار میں اب احسان سے کھڑے ہونے والے سب کے کرنے والے اور سب یہ وقت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے امن کال تن آنا کیا کوئی سسوس ایسا بھی ہو سکتا ہے امن ہوا قانت آنا پھر آپ کی گھڑیوں میں اسکول اللہ کے دربار میں سہجا رسول کرتا ہے ساجدن وقائم کبھی سہجے میں ہوتا ہے کبھی رسو میں ہوتا ہے یہ نماخرتا آخرت کے آداب سے ڈرتا ہے رحمت رب ہی روزگار کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں کلحلی طلبی نو لبی نایا نمو ان سے پوچھیے کہ و عالم برادر ہو سکتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں حاضر دیتا ہو جہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں حاضر نہ دیتا ہوں نمایات الگ کرو نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں نصیحت اور عقل مند روز بکتے ہیں من کا میرا مزہ نہیں مانو احتساب غسر لہو تقدم من ملک جو سچ ایمان کی حالت میں اللہ سے کے لیے رمضان کا قیام کر لے اللہ اس کے سارے پچھلے گنا معاف کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جن کو رات کو گہری نیند نہیں آتی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں لچاتے رہتے ہیں صبح کا سہارا وقت آئے گا تب پروردگار کے دربار میں حاضری دیں گے اللہ سے اپنے گروہوں کی معافی مانگیں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا فلاں تعالیٰ سنما الحمد قربت جان دیا جانا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آجت خطر على قلب بشر قد کو اتنا من شیخم قول اللہ تعالی صلاة علم نفس ما افی لهم من قررت آئین جزام بما قانو یا مرین امام الانبیاء نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مستقی بندوں کے لیے اپنے ہاں وہ محنتیں آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے جو نہ کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھی ہے نہ کسی کان نے کبھی سنی ہے نہ کسی دماغ کے اندر آ سکتی ہے اگر یقین نہ آئے تو اللہ رب العزت کے فرمان پڑھ لیجیے فلاں تعالیٰ جزام تعلیم کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اپنے سے ملنے کا شوق عطا فرمائے آنکھوں کی یہ ٹھنڈک دنیا کے اندر جو نماز ہے نصیب فرمائے اور شامل اللہ کی نعمتوں کو پاگل جو آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ماتا کثیرن رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الصلاة والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما عطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كما صليت على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى وعلى آل آل آل إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك محمد محمد باركت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم إنا نشكو إليك ذو منورا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس یا رب المستضعفین و یا ارحم الراحمین اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك لا ملجا منك ولا منجا الا اليك نحن بك واليك تباركت ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب اليك